نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی صلی علی نبینا علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی شفيعنا صل على محمد کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی حبيبنا پلے والا دیکھ کے حضرت غنی حل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں صلی علی نبینا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں صلی علی نبی نا علی محمد صل على شفيعنا صل على محمد بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو رو جو اب نصیب کو چین کہو صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا تھا سر سے جا چکے جانا تھا سر سے جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا روز فضو کرے خدا روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں صلی علی نا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی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 خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کے جلال کا سر دل سے لگائے ہے کمر جو کہ ہو پر داغ جیگر مٹائے کیوں صلی علی اینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا علی محمد راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاض دید کی راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاض دید کی چادر غل حمل گری زیر قدم بچھائے کیوں صلی والا نبینا والا علی محمد ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے پر بجائے